تحقیق سے ثابت کیا جائے دوسری بات ہے ثبوت کے بعد کہیں کا یا کسی کا بل واسطہ شاگرد ہونا یا بلا واسطہ شاگرد ہونا کیا اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ استاد یا مدرسہ وہ بالکل برحق ہے اور یہ بندہ غلط ہو گیا سب سے پہلے میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں میرا استاد ہے میں اس کے خلاف ہوں وہ میرے خلاف ہے سب جو یہودیت جس کے ہم خلاف بولتے ہیں اور وہ واگ فلوا کے یہودیت ہے اس کے حق میں ہے ہم اس کے خلاف ہیں سارا دن تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ کر مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے اور وہ سب چیزوں کے حق میں اور یہ خلاف ہے بھائی اس چیز کا اسلام سے کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکتا کسی کا کسی فن کسی بات میں استاد ہونا یہ اس کے حق اور شگرد کے باطل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتا حق اور باطل جو ہے نا یہ شریعت کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا یہ بات نہیں سمجھ پہلے استاد صحیح ہو بعد میں غلط ہو جائے ایسا بھی ہوتا شیطان استاد تھا ابلیس فرشتوں کا آپ ایمان سے بتانا فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے اب کوئی اس خدو کی طرح کہے فرشتے جو ہے نا خاموش رہتے ہیں دبا کر رکھتے ہیں بات کو ورنہ وہ تو بزرگ کے شاگرد ہیں یہ چھپائے رکھ رہے ہیں اچھی بات نہیں کرنا چاہیے ہم کس کے شاگرد ہیں استاد رہا ہے تو وہ حالت کفر میں اس وقت نہیں تھا ظاہر نہیں تھا اس کا کفر جب اللہ تعالی نے اس پر لانت کر دی تو پھر بھی کر دی اور مثال پیش کرتا ہوں مول محمد عمر شروی صاحب مولانا محمد عمر شروی صاحب یہ عبد الطوائف وغیرہ کے والد یہ دیوبندی اسے پڑے ہوئے اور ساری زندگی دیو بندی اوپر لان کرتے اچھا میرے دادا استاد بھی ہیں اور ابو استاد بھی ہیں مولانا منظور احمد صاحب نے جنڈا والا پکھر آپ سب دیو بندیوں سے ہاں۔ ساری کتاب دورہ حدیث پڑھنے کے لیے وہ گئے تھے سناتے تھے ہمیں حدیث پڑھنے کے لیے راول پنڈی وہ حدیث غلام خان جو تھا غلام اللہ پنڈی والا اس کے بعد استاد محترم بات کرتے تھے رات کو میں جا کر ٹھہرا تو خواب دیکھتا ہوں غلام اللہ پنڈی والا اونچا چبوترا سا ہے اس پہ کھڑا ہے اور اس کے جتنے شاگرد ہیں نا وہ سارے بندر بان بن کر ناچ رہے ہیں اور وہ ڈگڈگی بجا رہا ہے شاگرد ہلکا منا کر بندر کی شکل میں ناچ رہے ہیں یہ ہمارے استاد دادا استاد محترم جو تھے نا وہ خود فرمایا فن ایمان سے بتائیں کہ کوئی یہ کہا یار منظور احمد جو ہے نا شاگرد تو بندیوں کا ہے بس چھپائے رکھتا ہے وہ یہ لانت تو تم پر پڑتی ہے بھی چھپائے کیوں رکھتا ہے خیر تو ہے استاد کا نام تو فخر سے پیش کیا جاتا ہے تو قابل فخر چیز ہوتی ہے اور تمہارا جو ہے وہ الٹا نام چھپاتے ہیں کیا استاد بنا کر اس کا مطلب ہے تم تم ہو تمہارا نالائق تھے نالک بن گئے تھے تمہاری نالائقی جب شاگردوں پر ظاہر ہوئی تو لا کو اور یہ خالی امام عالم سے ہم پتنی بیسوں علماء کی نسبتیں دکھا سکتے ہیں کہ جن کو ان دلوں نے پہلے اپنا شاگرد کیا اپنے پورے عقائد کفر و ارتدا کو یعنی چھپانے کے عالم میں اخفاء کے عالم میں اچھا ان میں سے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں یہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب تھے ان کے جو والد گرامی تھے نا وہ قاسم نانوتوی کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے ہم تمہارے تم اعلیٰ حضرت کو ثابت کرتے ہو ہم بیسوں ایسے کتنا کیوں گھبراتے ہو تمہیں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تم سے زیادہ گنوا دیں گے لیکن لانت تم پر یہ ہے کہ تم کیسے عجیب استاد اور شیخ اور بزرگ تھے کہ مرید جو ہے وہ چند دنوں کے بعد تم سے بھاگ جاتا تھا اس کا مطلب ہے تمہاری دال میں کالا کالا یا تمہاری دال ہی کتے کے بچے ایسی کالی تھی کہ ظاہر ہونے کے بعد شاگرد کہتا استاد جی السلام علیکم تم تو ہے ہی حرام زیادہ یہ کیا چکر ہے تم تم تو استاد بننے کے قابل ہی نہیں بغیرت کا بچہ جاؤں اس تفاخر پر حیات صدر فاضل لانا مجھے نام آئے بچے تم بلاؤ تم ادھر کیوں بیٹھ گئے یار جلدی کر کر کر کر یار دیتے جلدی پتر سمجھ نہیں آئی یہ میاں بڑی بے وقوفی ہے یوں سمجھ لو صحابہ کرام کئی پہلے کو خدا بنائے رکھا اور بعد میں چھوڑ دیا اب اگر بت کہیں یہ بتاتے نہیں ہیں پہلے ہمارے ہی رہے ہیں پہلے ہمارے ہی رہے ہیں بھائی ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے آپ کے رہیں لیکن یہ بتائیں آپ کو چھوڑا کیوں ہے سمجھ نہیں آئی سید محمد معین الدین رزحت رضحت ان کا تخلص تھا شاعری میں بہت بڑے شاعر تھے ہاں بہت بڑے درویش آدمی بھی تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دل میں شریعت دیا ہے نا طرف نہیں جانا چاہیے یعنی کہ پھر دادا جی شاہ تھے سید امین الدین راسن ابن مولانا سید کریم الدین آرزو یہ اردو یعنی سارے استاد تھے شاعری کے اندر ہم نے شاعری میں استاد تھے راسف راسد آرزو یہ تخلص کے کتاب ہے مولانا شاہ فضل احمد سے ٹھیک ہے جی ان کی کہانی یہ ان کی زبانی سنا ہوا ہے میں کرتا رہتا ہوں نا اسی موضوع پر بعد ازاں کراچی تشریف لے گئے اور اسی موضوع یعنی مراد آبادی صاحب ہوائی جہاز دہلی سے لاہور پہنچے اور مقامی علماء سے پاکستان کے اسلامی دستور کے بارے میں گفتگو کی ازاں کراچی تشریف لے گئے اور اسی موضوع پر مقامی اور موضوعات بات چیت کی بلا کر طے پایا کہ حضرت صدر فاضل اسلامی دستور کا خاکہ مرتب فرمائے ہم اسے پاکستان کی اسمبلی میں منظور کرائیں گے اختیار ہے اور جو یہ اختیار سمجھتے ہیں پھر وہ مسلمان ہیں اور یہی نظریہ لے کر جا رہے ہیں جو کہ منظور کر دیں تو ان کی مہربانی نہ منظور کریں گے تو ان کی مرضی یہ لے جانے والے بھی مسلمان رہتے ہیں اور اگلے بھی مسلمان نے اسلام کو مذاق سمجھا ہاں، بچوں کی کتاب ہے تواریخ عجیبہ اسماعیل دہلوے کا پیر جو تھا نا سجد احمد بریلوی تواریخ عجیبہ کتاب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انگریزی انگریزی حکومت سے جنگ خلاف ہے ایسی عادت ایک ہے اس نقطۂ نظر سے مسلمانوں کو انگریز یعنی حکومت کے خلاف لڑنے پر آمادہ نہ کرنا یا لڑنے سے روکنا کہ بھائی تم اس حیثیت میں نہیں ہو بات کو سمجھنا کہ تمہارے پاس لڑنے کی استطاعت نہیں ہے اور ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ جس سے سوائے تباہی کے کچھ حاصل نہ ہو یہ نقطۂ نظر شرعی تھا اور یہی امام اہل سنت کا تھا لیکن ایک ہے کہ یہ عادل گورنمنٹ ہے بے ریا گورنمنٹ ہے اس کی اطاعت شرعی لحاظ سے ہم پر فرض ہے اور لہٰذا لڑنا حرام ہے یہ کتے حرام زادے وہابیوں کا نقطۂ نظر ہے یہ دونوں کے فرق کو جو نہیں سمجھے گا مار کھا جائے کھا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اگر اگر چودہ ہمارے دکھائیں کر کہ دیکھو تمہارا آ کر کئی مرتبہ لوگوں نے کہا حضرت اٹھے لڑے میں نے کہا کس سے لڑوں تو پاگل کا بچہ کس سے لڑوں یہ محلہ کیا میری برادری میرا گھر میرے مخالف ہے میں کس لڑوں جب اسلام کی سلطنت قائم ہوتی ہے پھر لڑا جاتا ہے کہ اسلام کی سلطنت کی بجائے میری سلطنت اپنے گھر میں رہی اور میں لڑنا شروع کر دوں مسلمانوں کو مرواؤں آپ کو مرواؤں کہاں رہنے دیں اور چل جائیں دنیا سے تلاش کر کر کے ہمارے ساتھی کو مارتے رہے اسلام اتنا بے وقوف مذہب نہیں ہے اور ہم اسلام کو سمجھنے والے ہیں لہٰذا ہم بھی اتنا بے وقوف ہیں اب ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ بھائی حکومت کے ساتھ اس لیے نہیں لڑنا کہ استطاعت نہیں رکھتے طاقت نہیں رکھتے اسلام کا جہاد استطاعت اور طاقت کی صورت میں فرض ہوتا ہے بات کو سمجھنا ورنہ ناجائز ہو جاتا ہے دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انگریز کی حکومتیں عادل ہیں اللہ کی رحمت اور برکت ہے لہذا ان کی حمایت کرنا مذہبی لحاظ سے فرض ہے اور ان کے خلاف جہاد کرنا مذہبی روح سے ہمارے اسلام کی روح سے یہ حرام ہے اب پہلا نقطۂ نظر ہمارے اعلیٰ حضرت کا تھا اور ہمارا بھی ہے اور یہ دوسرا نقطۂ نظر وہابیوں کا تھا اور وہابیوں کا ہے اب سمجھ آ گئی نیچریوں کا دیا سب کا یہی رہا ہے تو ہم کتاب میں نہ لکھتے کسی کا سے مرید ہو جانا اس طرح اگلا اپنے آپ کو چھپائے رکھ رہا ہے ایک آدمی یوں بھی ہوتا ہے ایک آدمی ایک وقت میں ہدایت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معافی دے جب چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے بہت اچھے وہی بات بہت اچھی ملم باور ولی تھا پہلے اور بعد میں کافر ہو رہا ہے ہاں وہ میں بتا رہا ہوں نا وہی نکال رہا ہوں تاریخ عجیبہ میں لکھ رہے ہیں سلطنت پنجاب متاثر اور ظالم سکھوں کے ہاتھ سے نکل کر ایک ایسی عادل اور آزاد لا مذہب قوم کے ہاتھ میں آ گئی جس کو ہم مسلمان اپنے ہاتھ پر فتح ہونا تصور کرتے ہیں یعنی انگریز کا ہاتھ سمجھو ہمارا ہاتھ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں اور غالباً سید صاحب کے الہام کی صحیح تعبیر یہی ہوگی جو ظہور میں آئی ہاں جی واقعی یہ بہن جو طالبان تحریک پرانی تحریک ہے اور یہ اس کا مطلب ہے یہ انگریزوں کی اپنی دستی مجاہدین کی تاریخ ہے جہاں چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں جہاں بالکل یہ دیکھو حضرت جی ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک وہ بھی کتاب لکھو ہے مسعود عالم ندوی بھی یہ پہلے کہیں گزر چکا ہے کہ کمپنی کی حکومت نے پہلے پہل مجاہدین یعنی company east India company east India company جو تھی انگریزوں کی آنے جانے میں پہلے پہل مجاہدین کے آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں کی ہنٹر ایک جگہ لکھتا ہے کہ بعض کارخانوں کے مسلمان ملازم اپنے انگریز مالکوں سے چھٹی لے کر جہاد کو جایا کرتے تھے سر سید نے ایک اور دلچسپ واقع ذکر کیا ہے دہلی کے ایک ہندو مہاجن جس کے پاس جہادیوں کی امدادی رقمیں جمع تھیں کچھ غبن کیا تو مولانا شاہ محمد اسحاق نے مسٹر ولیم کمشنر دہلی کے اجلاس میں نالش کی اور مدعی کے حق میں ڈگری ہوئی وصول شدہ رقم پھر دوسرے ذریعے سے سرحد کو بھیجی گئی مطلب اسحاق پکا یہ ٹھیک لکھے ہونا کہ وہاں بھی دو قسم ہے خیر خیر خیر الدین خجوری رائے مولانا لکھتے ہیں ایک وہاں بھی اسحاقیہ ایک تھے اسماعیلیہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے سمجھنا ہی جی، جی، جی۔ اسحاق دل بھی جو تھا نا وہ تقلید کے خلاف اس نے نہیں لکھا اور نہیں بیان کیا لیکن وہابیوں کے باقی عقائد وہ رکھتا تھا اس سلسلے میں اس نے میات مسائل کتاب لکھی سو مسئلے ان سو مسائل میں اس خبیص نے تقلید کا مسئلہ نہیں ڈالا باقی بھاگیوں کے سارے مسئلے لکھے اس اچھا وہ اب مقلد رہا بظاہر کرا مقلد رہا اب اس کے پیروکار ہیں دیوبندی یہ وہابی مقلدین جو ہے نا یہ اسحاقیہ ہیں اور یہ جو کتا تھا اسماعیل دلوی اس نے تقویت المان لکھی اس کے اندر اس نے تقلید کے خلاف بھی لکھ دیا جب تقلید کے خلاف لکھا تو یہ بن گیا اس کے ماننے والے بن گئے غیر مقلدین یہ اسماعیلیہ فرقہ بن گیا وہ اسحاقیہ وہ مقلد بہا بھی یہ غیر مقلد بہا بھی خنزیر ایک ہی چیز صرف تقلید میں آ کر فرق کو تھوڑا ہو جاتا ہے یہ کیا بتیجا اچھا وہ بڑی پرانی تحریک اور ایک کتا جڑا سی سید احمد بریلوی اسحاق دا شاگرد سی ہاں یہ جناب جی یہ بھیج رہا ہے یعنی اندازہ لگائیں سارا سرحد کے پیچھے یہ کس وقت کے پڑے ہوئے تھے آخر خنزیر کے بچوں نے ان کو واپی کر لیا میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ دیکھیں پھر دوسرے ذریعے سے سرحد کو بھیجی گئی وہی رقم جو خبر کی ہوئی تھی اس مقدمہ کا اپیل صدر کوٹ الہ آباد میں ہوا وہاں بھی عدالت ماتاد کا فیصلہ رہا شاہ محمد اسعد بارہ سو اٹھاون میں مکہ معظمہ ہجرت کر گئے تھے اس لیے یہ واقعہ قطعی طور پر اٹھارہ سو بیالیس سے پہلے کا ہے کہنا یہ ہے اور صاف صاف کہ جب تک مجاہدین سکھوں سے الجھے رہے کمپنی کی حکومت خاموش اور غیر جانبدار رہی وہ جیسے روس سے لڑتے رہے جی، جی، جی، طالبان تو امریکہ کے نزدیک وہ مجاہد تھے ایسے تھا نا وہی ہے یعنی اندازہ لگائیں یہ حرامی ان کے رکھوالے کتے ہیں جدھر چاہتے ہیں چھوڑتے ہیں جدھر جب چاہتے ہیں ان کو باندھ ہیں یہ دیکھ کمپنی کی حکومت خاموش مقصود یہ تھا کہ مجاہدین اور سکھوں کی آویزش میں سرکار عالی برطانیہ کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہو کر رہے گا یہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے ادھر توجہ نہیں کی یہ نئے حوالے میں آج لے لیں جی ہاں۔ انگریز دوستی وہاں پیا تو انگریز دے بیٹی تو پیدا ہو رہی ہے ولا ہوں کو نورانی غسل لینا ہے <laughs> نہیں مسٹر جی نام غسل لی تو نورانی والا ہوں کی جھانڈ اللہ سنت بھی لا دے مسلمان کر چھوڑے <laughs> خدا اللہ کی شاہد کر رہے سات آپ کے لوگ بغیر اسلام نہیں رہ سکتے متحدہ مدلے سے تین جماعتوں کا اتحاد تاریخ ایک میل ملاپ جنا اتحاد میں کیا تھا ایک پیپسی کولا ایک جنا کولا اب یہ دیکھیں یہ آ گیا بائیس حضرت مولانا معین الدین صاحب نے محمد قاسم نانوتی کی ہاتھ پر لکھا ہے جی، جی۔ اس وقت وہاں بھی اپنی وہابیت کو بہت چھپاتے تھے چنانچہ مولوی قاسم نے حضرت مولانا معین الدین صاحب کو میرا شریف پڑھنے قیام کے ساتھ صلاح اللہ پڑھنے کی اجازت دی اور بہت برکت والا عمل بتایا حضرت مولانا معین الدین صاحب جب کہا گیا کہ محمد قاسم وہاں بھی تھا تو انہوں نے فرمایا میں کس طرح مانوں مجھے خود انہوں نے میلاد شریف پڑھنے قیام کے ساتھ صلاح وسلم پڑھنے کی برکت سے خبردار کیا اور اجازت دی جب موصوف کو فتح حسام الحرمین دکھایا اور تحریر النازیہ مصنفہ قاسم نانوتوی جس میں انہوں نے ختم الد کیا دکھائی اور عبارت تحریر الناس کو فتوا حسام الحرمین سے مطابق کیا اس وقت موصوف یعنی مولانا معین الدین صاحب جو نعیم الدین صاحب کے والد ان کی بحث فسق کی توڑی اور اعلیٰ حضرت فاضل برند کے دست کے حق پرت پر بحث کی اور تعریف فرمایا ہے پھر یہ شعر لکھا نے کہاں ہوں میں پھرا ہوں میں اس گلی سے نزحت پھرا ہوں میں اس گلی سے نزحت وہ جس میں گمراہ شیخ و قاضی ہوں جس میں گمراہ شیخ و قاضی رضا احمد اسی میں سمجھوں کہ مجھ سے احمد رضا ہوں راضی کیونکہ شاعر تھے نا جی، ہاں۔ فرمایا یہ جڑی گلی سارے گمراہ قاضی تو شیخ رہے سن یعنی تو بندیاں آدمی جی، جی۔ اتوں تو میں پھر گیا سیدھی گل اب مستفا کی رضا اسی میں ڈھونڈتا ہوں کہ یہ احمد رضا مجھ پہ راضی ہو جائے ہاں سمجھ آ گئی بھائی ان سے کہو تم اعلیٰ حضرت کی کیا بات کرتے ہو ہم تو پی گنوا سکتے ہیں بڑے بڑے علماء اور دین تمہارے بڑوں کے شاگرد رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی شاگرد رہے مرید رہے لیکن پھر چھوڑ گئے باغی ہو گئے اب ہاں، تم یہ نہ بتاؤ کہ رہے اور پھر بتاتے نہیں کہ شاگرد ہیں یا مرید ہیں اب یہ بتاؤ کہ یہ باغی کیوں ہوئے بس سمجھ بس کا بازی کیسے <laughs> فرشتے ابلیس سے باغی کیوں ہے شاگرد تو تھے بھائی جواب ہو گیا یا رہ گیا لیکن ابھی یہ تحقیق کرنے کی بات ہے ابھی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں یہ شاگردی ثابت بھی ہوتی ہے جس طرح اس نے لکھا ہے اگر ہو جائے تو پھر جواب دیا جو میں دے چکا ہوں نہیں لکھا طیب طیب خود بات ہے کیا لکھے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا مولانا غلام یاسین بریلوی کے شاگرد تھے اور وہ ہمارے دیوبند کے شاگرد تھے اچھا، اچھا۔ حضرت بتاتے نہیں تھے یہی ہے یہ لکھا ہوا ہے نا ہاں، سوال پڑھتا ہوں یہ تو لکھنے والا اللہ کا بندہ مولانا لکھ رہا ہے لگتا ہے یہ خود دیوبندی ہے اگر دیوبندی نہیں تو بے وقوف سنی ہے یا نیچری سننی ہے نیچری بریلوی مولانا طیب صاحب محتم دارالدیوبند اپنے خطبات حکیم الاسلام کے صفحہ نمبر چار سو اٹھاون جلد نمبر سات میں لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان دیوبند کے بالواسطہ شاگرد ہیں اس طرح مولانا محمد یاسین نے بریلی بریلی میں مدرسہ اشاعت العلوم قائم کیا جو ان کے شاگرد ہیں اور وہ حضرت شیخ الحمد کے شاگرد ہیں مگر اسے ظاہر نہیں کرتے اور مولانا محمد یاسین صاحب کو جو خط لکھتے تھے وہ نہایت تعظیم کے ساتھ لکھتے تھے ایسے جیسے کوئی اپنے شیخ کو لکھ رہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا یاسین صاحب جو تھے وہ بھی یعنی جن کو اعلیٰ حضرت نے استاد بنایا تھا اگر یہ بات ثابت ہو جائے استاد بنایا تھا تو وہ بھی لگتا ہے کہ حضرت دیوبند سے منحرف ہو گئے تھے ہاں جی کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو بڑے ادب سے لکھتے تھے جب کہ دیوبند والوں کو تون کر لکھتے تھے <laughs> اب